بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات آج تھیوری آف آٹومیٹا کا ٹویلتھ لیکچر سٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر کہ ہم ٹویلتھ لیکچر سٹارٹ کریں میں چاہوں گا کہ گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر دیکھ لی جائے تو آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں last time we discuss the proof of Kleene's theorem part two method with different steps part two یہ تھا کہ if a language can be accept by T G there exist an R E corresponding to that language اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ان جنرل ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے اور بعد میں ان پرٹیکولر کچھ ٹی جیز کی ایگزامپلز لیں اور ان کے کورسپونڈنگ آر ایز ڈٹرمن کیے اور کوشش کی گئی کہ ان تمام اسٹیپس جو آپ کو بتائے گئے تھے ان کی پاسبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ڈسکس کیا عزیز طلبہ کلینس تھرم پارٹ ٹو کے پروف کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے پروف کے لیے ہم نے ان general steps last time discuss کیے تھے اور کچھ ایگزامپلس ہم نے ان پرٹیکولر بھی دیکھیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ان ایگزامپلس کو کا سلسلہ جاری رہے اور اس کا کانسیپٹ بلڈ کرنے کے لیے مزید ایگزامپلز آج دیکھ سکیں تو اس کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایگزامپل میں کہ consider the following T G نا دس ڈیز ہی consist of four states one two three four one بھی انیشیل ہے اور ٹو بھی انیشیل اسٹیٹ ہے where state three and four are suppose to be final states تو اب یہاں انیشل اسٹیٹس بھی دو ہیں ایک سے زیادہ اور فائنل اسٹیٹس بھی ایک سے زیادہ ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ انیشل اسٹیٹ بھی سنگل ہو اور فائنل اسٹیٹ بھی سنگل ہو تو اس کے لیے ہم نے ان کو سنگل بنانے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں آپ نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھ رہے ہیں کہ we introduced an initial state and a final state and the states of state one and two previously states کو ہم نے ختم کر دیا اور یہ نان انیشل ہو گئی فائنل بھی نہیں ہے اسٹیٹ تھری اور فور کے فائنل اسٹیٹس بھی ڈراپ کر دیے گئے جیسے کہ میتھڈ بتایا گیا تھا اور نئی انیشل اسٹیٹ کو اسٹیٹ ون اور ٹو سے ٹرانزیشن کے ذریعے ملا دیا گیا جبکہ اسٹیٹس اور فور کو فائنل اسٹیٹ سے نل ٹرانزیشن کے ذریعے ملا دیا گیا عزیز طلبہ ہم نے ابھی انیشل اسٹیٹس اور فائنل اسٹیٹس کو سنگل میں کنورٹ کیا جو ہمارا شروع سے ٹارگٹ رہا اور اس کے لیے وہی میتھڈ کہ ہم نے نئی انیشل اور نئی فائنل اسٹیٹ انٹروڈیوس کرائی اور ان کو نل ٹرانزیشن سے ملا دیا گیا اور چونکہ ہمارا ٹارگٹ جی ٹی جی بنانا ہے جس میں ایک انیشل اسٹیٹ ہو اور ایک فائنل اسٹیٹ ہو اور ایک ہی ٹرانزیشن انیشل سے فائنل کی طرف جا رہی ہو اور چونکہ جی ٹی جی میں ٹرانزیشنز کے لیبل ریگولر ایکسپریشنز ہوتی ہیں وہی ریگولر ایکسپریشن بعد میں اس ٹی جی کی ریگولر ایکسپریشن تصور ہو سکیں گی تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آئیے مزید اسٹیپس دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ٹرانزیشن ون سے تھری کی طرف جا رہی تھیں اور دو ٹرانزیشن ٹو سے فور کی طرف جا رہی تھیں پریویسلی ان کو سنگل کرنے کے لیے we have introduce just single one from one to three and a single transition from two to four and you know whenever we reduce two transaction to single their corresponding regular expression are to be sum up ان کو سم کر دیتے ان کے درمیان پلس لگا دیتے ہیں تو یہی چیز آپ اسٹیپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ون سے تھری کے لیے جو دو ٹرانزیکشن تھیں ان کو ہم نے ایک سے کنورٹ کر دیا ایک میں کنورٹ کیا اور کورسپونڈنگ ریگولرسپیشن کے درمیان پلس انسرٹ کر دیا اور اسی طرح سے ٹو فور کی طرف جو ٹرانزیکشن جا رہی ہے ان میں دونوں کورسپونڈنگ جو ریگولرسپیشن تھیں ٹرانزیکشن کی ان کو لکھ دیا گیا اور درمیان میں پلس کر دیا گیا now to eliminate states one two three and four the above T G can be reduced to the following T G عزیز طلبہ میں نے state one three two four کی بات کی چونکہ یہی وہ اسٹیٹس ہیں جو انیشل سے فائنل کی طرف ملانے کے لیے نظر آ رہی ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ایک سنگل ٹرانزیشن لینا ہے تو پہلا اسٹیپ یہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ون اور تھری کو المینیٹ کر دیا جائے اور ساتھ ہی لوور پارٹ میں جو ٹو اور فور ہے ان کو المینیٹ کر دیا جائے اس کو المینیٹ کرنے کے بعد جو ڈائگرام آ رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو المنیٹ کر دیا اور ظاہر ہے کہ there three transition link from initial one three and first final state ان تینوں کو اکٹھا کیا اور تینوں کو کینکیٹینیٹ کر دیا کیونکہ سیکوینس میں اگر ٹرانزیشن آ رہی ہوں اور ان کو سنگل میں ریڈیوس کرنا ہو ان کی کورسپونڈنگ ریگولر اسپیشنس کو اسی سیکوینس میں کر دیتے ہیں تو ایک تو ہم نے کام یہ کیا لیکن اسٹیٹ اور فور دونوں پہ لوپ آ رہا ہے اور لوپ کا لیبل بی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ جب لوپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہو تو جو بھی اس کی ریگولر لکھی ہو اس کا اسٹار بھی لگایا جاتا ہے تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر والی ٹرانزیشن ہے from initial to final in the lower diagram میں لوئر ڈائگرام کی بات کروں تو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ null string B plus double A درمیان والی ٹرانزیشن تھی بی اسٹار لوپ ہے اور نل اسٹرنگ آخر میں ہے تو ان کو ہم اسی ترتیب سے جس ترتیب میں یہ ٹرانزیشن انیشیل سے اسٹیٹ ون اسٹیٹ ون سے اسٹیٹ تھری اسٹیٹ تھری پر لوپ اور اسٹیٹ تھری سے فائنل اسٹیٹ کی طرف جس ترتیب میں جا رہے تھے اسی ترتیب میں ہم نے ان کو لکھ دیا عزیز طلبہ ابھی اپنے ٹی جی کا اپو ابو پارٹ جو نظر آ رہا تھا آپ کو جس میں ون اور تھری کو لمینیٹ کرنا مقصود تھا وہ دکھایا گیا جبکہ لوور پارٹ باقی ہے اور لوور پارٹ میں بھی ہم نے ایک ہی ٹرانزیشن شو کرنی ہے this is quite symmetric similar like what we have done for the upper part تو آئیے لوور پارٹ کے لیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں تو لوور پارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں انیشل سے فائنل کی طرف بھی ایک ہی ٹرانزیشن ایک اور دکھا دی گئی اور اس میں تین ٹرانزیشنس کو بلکہ درمیان میں ایک لوپ بھی ہے اسٹیٹ فور کا ان سب کو ایلیمینیٹ کیا گیا اور ایک بنایا گیا اور اسی ترتیب کے ساتھ کہ جو لیبل انیشل سے ٹو کی طرف ٹرانزیشن پہ آ رہا ہے اس کو پہلے لکھا پھر ٹو سے فور کی طرف جو لیبل ہے اس کو بعد میں لکھا چونکہ کینکیٹینیٹ کرنا تھا اس لیے ہم نے بریکٹ بھی استعمال کی اور فور پہ جو لوپ ہے لوپ کی کا لیبل یا ریگولر ایکسپریشن صرف اے ہے اور جب لوپ کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو اے اسٹار سے وہ اسٹار بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور فور سے فائنل پر جاتے ہوئے نل سٹنگ وہ بھی اینڈ پر دکھائی دے رہی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس اب تک ہم نے جو دیا گیا ٹی جی تھا جس کے لیے ہم ریگولر اسپیکشن لکھنا چاہ رہے ہیں اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ ایک جی ٹی جی بنا دیا جائے جس میں ایک نیچرل اسٹیٹ ہو ایک فائنل ہو ایک ٹرانزیشن ہو اور اسی ٹرانزیشن کی جو ریگولر اسپیکشن ہے وہی ہماری ریکوائرڈ ریگولر اسپیکشن ہو سکے گی تو اب تک ہم نے انیشل اور فائنل ایک اسٹیٹ کے ساتھ دو ٹرانزیشن شو کر دی ہیں اب ان دو ٹرانزیشن کو بھی سنگل میں کنورٹ کرنا ہے جس کو ہم نیکسٹ اسٹیپ میں کریں گے اور وہ اسٹیپ دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائگرام میں پچھلی ہی ڈائگرام ہم نے دوہرا دی ہے تاکہ وہ آپ کے سامنے رہے اور اس کے بعد ان کو ایک کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے to connect the initial state with the final state by single transition edge above T G can be reduced to the following یہ پہلے ہی بتائی جا چکی بات کہ اگر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی طرف ایک سے زیادہ ٹرانزیشن آ رہی ہوں ان کو ایک ٹرانزیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کی کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشن کے درمیان پلس سائن انسرٹ کرتے ہیں اور یہی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں لوئر ڈائگرام میں جو اپر ڈائگرام ہے وہ تو پریویس ڈائگرام تھی تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں اس لیے دونوں ڈائگرام دکھائی جا رہی تو لاسٹلی جو ٹی جی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اب جی ٹی جی کی ایسی فارم میں آ گیا کہ ایک انیشل اسٹیٹ ہے ایک فائنل اسٹیٹ ہے اور ایک ہی اس کا آپ کو لیبل نظر آ رہا ہے یہی لیبل ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن ہے hence the required regular expression is B B double A into plus A plus double B into A آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا part B plus double A into B star اور دوسرا part A plus double B into A star یہ دونوں الگ الگ اوپر والی ڈائگرام کے لیبل تھے جن کو ہم نے پلس کر دیا اور یہی ریکوائرڈ ریگولر ایکسپریشن ہے عزیز ہم نے ایک ریگولر ایکسپریشن دیکھی ٹی جی کے کورسپونڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ٹی جی کے کورسپونڈ ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن بنائی جا سکتی کیونکہ ایک لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ لینگویج جب کسی ٹی جی میں ایکسپٹ ہو رہی ہوگی تو اس کے لیے ایک سے زیادہ ریگولر ایکسپریشن بنائی جا سکتی ہیں آپ اپنے طور پر سے مختلف ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کریں اور چیک کریں کہ جو اسٹرینگ اس ٹی جی میں ایکسپٹ ہو رہی ہیں وہ اس ریگولر ایکسپریشن سے جنریٹ ہو سکتی ہیں جو آپ نے لکھی نمبر ون نمبر ٹو جو ریگولر ایکسپریشن آپ نے لکھی اس سے جنریٹ ہونے والی تمام اسٹرینگ دیے ہوئے ٹی جی میں ایکسپٹ ہونا ضروری ہے ایسی ہی صورت میں آپ کی بنائی ہوئی regular expression exact regular expression تصور ہوگی ہماری ایگزامپلس کا سلسلہ جاری ہے میں چاہوں گا کہ مزید ایگزامپل دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں consider the following T G accepting even even language بتا بھی دیا گیا کہ اس ٹی جی میں جو لینگویج ایکسپٹ ہو رہی ہے وہ ایون ایون لینگویج ہے اور ٹی جی کی ایگزامپلس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایگزامپل آپ کو دکھا دی گئی تھی اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو ایون ایون لینگویج کی ریگولر اسپیشن آپ کو بتائی جا چکی تھی کیا وہ یہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں اس ڈائگرام کو دیکھ لیجئے کہ اس میں انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہے ایک لوپ اسٹیٹ ون پر ہے ایک ٹرانزیشن اسٹیٹ ون سے ٹو کی طرف جا رہی ہے ایک لوپ اسٹیٹ ٹو پر ہے اور ایک ٹرانزیشن اسٹیٹ ٹو سے ون کی طرف جا رہی ہے عزیز طلبہ یہ ایسی اگزامپل آ گئی جہاں انیشل اسٹیٹ فائنل بھی ہے یہ بالکل اس سے برعکس ہے کہ ہمارے پاس انیشل اسٹیٹ ایک سے زیادہ ہوں یا فائنل اسٹیٹ ایک سے زیادہ ہوں اور سنگل کنورٹ کریں یہاں تو آلریڈی ایک اسٹیٹ انیشل بھی ہے اور فائنل بھی ہے so there are two targets اس کے جی ٹی جی لکھنے کی دو پاسبلٹیز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں جب ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی بات کی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ٹی جی کے کورسپونڈ ایسا جی ٹی جی بنانے کی کوشش کی جائے گی جس میں ایک انیشل اسٹیٹ ہو ایک فائنل ہو اور ایک ہی ٹرانزیشن ہو یا ایک انیشل ہو وہی فائنل ہو اور اسی کے اوپر لوپ ہو تو یہاں جو پاسبلٹی آپ کو دکھائی جائے گی وہ ایک انیشل ایک فائنل اور ایک ٹرانزیشن کی ہوگی اس کے کورسپونڈنگ جی ٹی جی بنانے کے لیے اب چونکہ انیشل فائنل بھی ہے ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے یہ دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈائگرام میں کہ ہم نے دو الگ الگ اسٹیٹس انٹروڈیوس کرائیں state three for initial and state four for final اور اسٹیٹ تھری کو ون سے نل ٹرانزیشن کے ذریعے ملا دیا اور ون کو فور سے نل ٹرانزیشن سے ملا دیا اسٹیٹ ون پہلے انیشل اور فائنل اسٹیٹ تھی اس کے یہ دونوں اسٹیٹس ختم کر دیے گئے ایسا کرنے سے وہ تمام اسٹینکس جو ون سے واپس ون پر آتی تھیں ایکسپٹڈ تصور ہوتی تھیں اب تھری سے فور پر جا کر ایکسیپٹیڈ تصور ہوں گی اور فرق اتنا رہے گا کہ ان تمام سے جو پہلی صورت میں ایکسیپٹ ہو رہی تھیں ان کے شروع میں بھی نل اسٹنگ آ سکے گا اور بعد میں بھی ایک نل اسٹنگ آ سکے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی اسٹینک سے شروع میں ہم نل نلسٹنگ لگا دیں اور اس کے آخر میں بھی نل نلسٹنگ لگا دیں تو اسٹرنگ میں فرق نہیں پڑتا اسٹنگ ریمین ان چینج تو ایسا کرنے سے ہم نے اس ٹی جی میں ایکسپٹ ہونے والی لینگویج کو بلونگ کرنے والی تمام اسٹنگس کے شروع میں نل نلسٹنگ اور بعد میں نل نلسٹنگ کا اضافہ کیا ہے اور ایسا کرنے سے فرق نہیں پڑتا اس لیے یہ ٹی جی وہی لینگویج ایکسپٹ کرے گا جو گیون ٹی جی تھا اور اس طرح سے ہمارا ٹارگیٹ کہ ایک انیشل اور ایک فائنل سیپریٹ ہو سکے وہ بھی اچیو ہو گیا اب مزید سٹیپس دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ ٹو کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اسٹیٹ ٹو اگر ایلیمینیٹ ہو جائے تو اسٹیٹ ٹو بیسیکلی ون سے ٹو اور ٹو سے ون کے لیے درمیان میں کام کر رہی ہے تو ایک طرح کا ایک سرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ون اور ٹو کے درمیان ہے ہمیں ٹو کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تاکہ ون سے دوبارہ ہم فور پر آ سکیں اور اس طرح سے سرکٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین پاتھ تھے ون سے ٹو کے لیے اور ٹو پر ایک لوپ تھا اور ٹو سے ون کی طرف واپس ایک پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اکارڈنگ ٹو رولس ہم چونکہ اسٹیٹ ٹو کو بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ان تینوں ٹرانزیشنس کو کینکیٹینیٹ کرنا ہے ان کے لیبلس کو کینکیٹینیٹ کرنا ہے اور اسی سیکوینس میں کینکیٹینیٹ کرنا ہے تو اس کینکیٹینیشن کو ہم نیکسٹ ڈائگرام میں دیکھتے ہیں آپ اس ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ون پر ایک لوپ لگا دیا گیا بیسیکلی ایک لوپ پہلے ہی ایگزٹ کر رہا تھا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے double A plus double B اور اسٹیٹ ٹو کو المینیٹ کرتے ہوئے چونکہ یہ ون سے ون پر واپس آئے گا پاتھ تو اس کو لوپ کی شکل دینی تھی اور اسی سیکوینس میں ون سے ٹو اور ٹو کا لوپ اور ٹو سے واپس ون انہیں لیبلس کو ہم نے سیکوینس میں لکھ دیا لیکن یاد رہے کہ جو ٹو پر لوپ تھا اس کی regular expression double A plus double B تھی لیکن چونکہ لوپ کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے اس لیے اس پورے پر اسٹار بھی دکھا دیا گیا اور چونکہ پورے پر اسٹار دکھانا تھا اس لیے ہم نے دونوں سائڈس پر بریکٹس بھی یوز کی اور اس طرح سے یہ پوری regular expression A A A A A B B B B B plus plus plus into into double double اس سرکٹ کی ریگولر ایکسپریشن بن گئی جو اب لوپ کی شکل اختیار کر چکی ہے تو اب تک ہم نے ایک اسٹیٹ ٹو کو ایلیمینیٹ کیا اسٹیٹ ون کے لیے ہم نے تھری اور فور انٹروڈیوس کرا دی اور ابھی ہمارا سلسلہ باقی ہے عزیز طلبہ جو جیسا کہ بتایا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ ایک انیشل اور ایک فائنل اسٹیٹ لینا ہے دونوں کے درمیان ایک ٹرانزیشن بنانی ہے اور اسی کا لیبل چونکہ جی ٹی جی کی شکل میں ہم دینا چاہ رہے ہیں وہی ریکوائرڈ ریگولرسپیشن ہو سکے گی تو یہ سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک کمپلیٹ ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پائے تو میں چاہوں گا مزید ڈسکشن کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اب یہاں ہمارا ٹارگٹ یہ رہے گا کہ اسٹیٹ اسٹیٹ کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے so to have single loop at the above T G may be reduce to the following تو پہلے ہم نے اس جو دو لوپ ہمارے پاس ون کے آ رہے تھے ان کو سنگل میں کنورٹ کیا جو آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں اور جب آپ دو لوپس کو ایک میں کنورٹ کرتے ہیں ان کی کورسپونڈنگ ریگولر اسپیشن میں سم یوز کیا جاتا ہے پلس کا سائن لگایا جاتا ہے جو ہم نے لگا دیا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ double A plus double B کو میں نے بریکٹ میں سیپریٹلی دکھایا یہ وہ اوریجنل پہلا لوپ تھا اور بعد میں پلس کے بعد A B plus B A into double A plus double B whole star into A B plus B A یہ بعد والی ریگولر اسپیشن دوسرے لوپ والی ریگولر اسپیشن اور دونوں کو پلس میں اکٹھا کر دیا تو اس طرح سے یہ ایک لوپ بن گیا ہمارا ٹارگیٹ اب نیکسٹ یہ ہے کہ ون کو بائی پاس کیا جائے کیونکہ تھری سے فور پر پہنچنے کے لیے ہم ون کو یوز کر رہے ہیں so to eliminate state one the above T G may be reduced to the following تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھری سے ون کے لیے نل ٹرانزیشن تھی وہ نل لکھ دی گئی تھری پر جو لوپ تھا اب اس لوپ پر بھی ایک اسٹار لگے گا کیونکہ لوپ کی جو ریگولر ایکسپریشن ہے وہ ایک بار اس لوپ کو یوز کرنے والی اسٹینگ کو ظاہر کرتی ہے جبکہ لوپ انفینٹ مینی ٹائمس لیا جا سکتا ہے اس لیے اس کو ٹوٹل ہم نے ایک بریکٹ کے اندر کلوز کر کے ایک اور اسٹار لگا دیا اور بعد میں ہم نے اسٹیٹ ون اور فور کی طرف جانے والی نل ٹرانزیشن کی نل ٹرانزیشن ہی کو نل اسٹینگ کو لکھ دیا اور اس طرح سے ایک ریگولر ایکسپریشن مل گئی جو سنگل انیشل سے سنگل فائنل کی طرف جا رہی ہے اس کا لیبل ایک ریگولر ایکسپریشن ہے تو اس اعتبار سے ہم نے ایک جی ٹی جی بنا لیا hence the required regular expression is double A plus double B plus A B plus B A into double A plus double B whole star into A B plus B A whole star یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈس کے نل ٹرانزیشن کو ہم نے ختم کر دیا کیونکہ فرق نہیں پڑ سکتا درمیان میں ساری نان ایمٹی اسٹرنگ جنریٹ ہو رہی ہیں تو اس ان دونوں نل اسٹرنگس کو المنیٹ کیا جا سکتا ہے so this is the required regular expression dear students ہم نے ایون ایون لینگویج کے ٹی جی کے لیے ریگولر ایکسپریشن جنریٹ کی انہیں اسٹیپس کو فالو کیا جو آپ کو بتائے گئے تھے اور ہم نے ایک ایسا جی ٹی جی بنا لیا جس میں ایک انیشل اسٹیٹ اور ایک فائنل اور ایک ہی ٹرانزیشن تھی یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم انیشل اور فائنل کو سیپریٹ کیے بغیر بھی ہم جی ٹی جی بنا سکتے تھے سنگل انیشل اور وہی فائنل ایک لوپ کی شکل میں اور بہت ہی آسان ہے چونکہ اس کے اوپر ایک لوپ اسٹیٹ ون پر انیشلی اگر آپ کو ڈائگرام ذہن میں ہو آلریڈی تھا اور ون سے ٹو کی طرف ایک ٹرانزیشن جا رہی تھی ٹو پر ایک لوپ لگا ہوا تھا ٹو سے ون کی طرف ایک اور ٹرانزیشن جا رہی تھی تو اس ون اور ٹو کے سرکٹ کو ایک لوپ میں ڈائریکٹ کنورٹ کر دیں اور بعد میں یہ دونوں لوپ اکٹھے ہو جائیں اور جب لوپ کو لکھا جائے ریگولر اسپیشن میں تو وہ اسٹار کی شکل اختیار کر لیتا ہے آپ کو یہی ریگولر اسپیشن دوبارہ مل جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارا پروسیس اپنے طور پر کر سکیں گے ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں کلینس تھرم پارٹ تھری آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کلینس تھرم کے تین پارٹ شروع میں کہے تھے فرسٹ پارٹ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ it's nothing to there is nothing to prove second کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور تیسرے کی اسٹیٹمنٹ ہے if the language can be expressed by regular expression then there exist N F A accepting the language اب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ریگولر ایکسپریشن دے دی جائے کسی لینگویج کے لیے تو ہم اس کے کورسپونڈ ایف اے بنا سکتے ہیں اب اس کے پروف کے لیے ان جنرل پروف ذرا مشکل رہے گا تو ہم چاہیں گے کہ اس کو اسٹیپ وائز تھوڑا سا میں آپ کو بتا سکوں تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جو میں نے پارٹ اے آپ کے سامنے دکھایا as the regular expression is open applying addition concatenation and closure on the letter of an alphabet and the null string as well کیونکہ نلسٹنگ بھی ہم یوز کر لیتے ہیں ریگولسپریشن میں اور نلسٹنگ خود بھی ریگولر ایکسپریشن ہوتی ہے so corresponding F A so while building the regular expression sometimes the corresponding F A may be built easily as shown in the example following examples عزیز طلبہ یہ ایگزامپلس دکھانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی ریگولر آپ کی دے دی جائے آپ کو دی جائے اس وہ ریگولر بعض اوقات بہت سمپل ہوتی ہے اور سمپل ریگولر کے لیے آپ ایف اے ڈائریکٹ بنا سکتے ہیں مطلب اگر ایک ایسی ریگولر ہے ایک ہی لیٹر ایگزٹ کرتا ہے اور الفابیٹ میں دو لیٹر ہیں it's very easy to build corresponding F A یا کسی لینگویج میں جسٹ نل اسٹنگ آ رہی ہے تو آپ نل اسٹریم کو ایکسپٹ کرانے کے لیے ڈائریکٹ ایف اے بنا سکتے ہیں so sometime the regular expression very simple to build their corresponding F A تو پہلے ہم ان سمپل ریگولر اسپیشن کی ایگزامپل دیکھیں گے اور پھر ہم ان جنرل بات کریں گے تو آئیے سمپل ایگزامپل کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں consider the language defined over sigma consisting of A B and the strings consisting of this language consisting of only B اس میں صرف ایک لیٹر بی آ رہا ہے اس لینگویج میں جبکہ الفابیٹ میں دو لیٹر ہیں then this language may be accept by the following F A یہاں دوبارہ میں نے مے بی کا لفظ استعمال کیا یہ بتا چکا ہوں there may be more than one F A for certain language آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انیشل اسٹیٹ ہے ایک اسٹیٹ ون ہے ایک فائنل اسٹیٹ ہے انیشیل کو فائنل سے ملا دیا اور اس کا لیبل بی کیا اس طرح سے لیٹر بی ایکسپٹ ہو گیا اب چونکہ ایف اے ہے ہمیں فائنل اسٹیٹ کے لیے بھی ٹرانزیکشن دکھانی ہے اور انیشل اسٹیٹ پر ابھی لیٹر اے کی ٹرانزیکشن باقی تھی اس کے لیے ہم نے اسٹیٹ ون انٹروڈیوس کرائی اس کو ہم نے ویسٹ باسکٹ بنا دیا چونکہ ہم اور مزید اسٹینگ ایکسپٹ کروانا نہیں چاہ رہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ باسکٹ میں ون پہ لیبل اے بی کے لیے لوپ دکھا دیا گیا ہے اور فائنل اسٹیٹ پہ اے اور بی آنے کے لیے بھی ہم نے اس کو ون سے ملا دیا ایسا کرنے سے یہ ایف اے صرف اور صرف ایک اسٹنگ ایکسپٹ کر رہا ہے so shows that this F F A A helps in building accepting only one letter اگر آپ نے ایک لیٹر ایکسپٹ کروانا ہو تو اسی قسم کے ایف بنائے جا سکتے ہیں عزیز طلبہ ہمارا سمپل ایگزامپلس کا سلسلہ جاری ہے اور میں چاہوں گا کہ نل اسٹنگ کو صرف ایکسپٹ کروانے کے لیے الفابیٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کا کورسپونڈنگ ایف اے کیا ہوگا آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں consider the language defined over sigma B consisting of only null string language کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں صرف نل اسٹنگ شامل ہے دین دس لینگویج میں be accept by the following F A اس میں دو اسٹیٹس دکھائی جا رہی ہیں ایک انیشل وہی فائنل آپ جانتے ہیں کہ اگر انیشل اسٹیٹ فائنل ہو ٹی جی کے کیس میں یا ایف اے کے کیس میں نل اسٹنگ ایکسپٹ ہو جاتی اب اس پر اے اور بی کی ٹرانزیشن ڈیفینیٹلی لیٹر اے اور بی ایکسپٹ نہیں ہونا چاہیے ہم نے ایک نان فائنل اسٹیٹ انٹروڈیوس کرا دی اس اس کو ملوا دیا اور جو اسٹیٹ انٹروڈیوس کرائی اس کے لیے اے بی کا لوپ دکھا دیا تو یہ ایف اے غالباً میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ وہی ایف اے ہم ایف اے کی ایگزامپلس میں ڈسکس کر چکے تھے بہرحال یہاں اس کو دہرانا ضروری تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف نل اسٹنگ ایکسپٹ کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس ہم نے سمپل ایگزامپلس دیکھی اب میں یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی ریگولر اسپیشن دے دی جائے چونکہ کوئی بھی ریگولر اسپیشن آپ لیں وہ یا تو سمپل اسپیشن ہوگی یا دو ریگولر اسپیشن کی کا سم ہوگی یا دو کی کنکٹینیشن ہوگی یا کسی ایک کا کلوجر ہوگی یا ان کی کمبینیشن ہوگی تو اب کس طرح سے سسٹمیٹیکلی کوئی ایف اے ان جنرل بنایا جا سکتا ہے کیا کوئی ایسا فارمولا کوئی میتھڈ ایگزٹ کرتا ہے کہ ہم اس ریگولر اسپیشن کے پارٹس کر لیں سمپل پارٹس میں ان کو ڈیکمپوز کر لیں اور سمپل پارٹس کے لیے ایف اے بنا لیں اور اس کے بعد کنکیٹینیشن کے لیے ایف اے بنا لیں ان کے یونین کے لیے ایف اے یا سم کے لیے ایف اے بنا لیں یا کلوجر کے لیے ایف اے بنا لیں تو اس کا جواب ہاں میں ہے آئیے اس ڈسکشن کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں Kleene theorem part three continued ہے ہمارا سلسلہ جاری ہے اور میں لکھ رہا ہوں کہ as if R one and R two are regular then they are sum and closure of one of these دائرہ دونوں کلوئر تو نہیں ہوگا آر آلسو ریگولر ایکسپریشن یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یہاں دہرانے کا مقصد وہی جو میں نے آپ کو بھی بتایا so N F A can be build for any regular expression if the method can be developed for building the F As corresponding to the sum concatenation and closure of regular expression along with their FAs یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ریگولر اسپیشن کے کورسپونڈ ایف دے دیے جائیں تو آپ ریگولر اسپیشن کے سم کے لیے ایف اے بنانے کا کوئی میتھڈ ڈیولپ کر لیں ریگولر اسپیشن کنکیٹینیشن کے کورسپونڈ ایف اے بنانے کا میتھڈ ڈیولپ کر لیں ریگولر اسپیشن کے کلوجر کے لیے ایف اے بنانے کا اگر میتھڈ ڈیولپ کر لیں تو پھر کسی بھی ریگولر اسپیشن کے لیے ایف اے بنایا جا سکتا ہے these three methods are explained in the following discussion method one union of two F A یہاں ہم چاہ رہے ہیں یونین کا لفظ استعمال کر لیا بیسیکلی یونین لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں ایف ایس کی یونین سے مراد دو لینگویج کی یونین کے لیے ایف اے بنانا ہے using the F As corresponding to R one and R two and F A can be build corresponding to R one plus R two this method can be developed considering the following examples میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم کچھ ایگزامپل دیکھیں گے جس میں دو ریگولر ایکسپریشن کے کورسپونڈ ایف اے گیون ہوں گے ہم ان ریگولر ایکسپریشن eh, کے سم کے کورسپونڈ ایف اے بنانے کی کوئی ٹیکنیک ڈسکس کریں گے تھرو سرٹن ایگزامپل تو اس کے لیے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ریگولر ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی لینگویجز بھی ہیں اور ریگولر ایکسپریشن کے سم کے لیے جو لینگویج بنتی ہیں وہ کورسپونڈنگ لینگویج کا یونین ہوتی ہیں اور چونکہ ریگولر ایکسپریشن ایگزٹ کرتی ہے اس لیے ایف اے ایگزٹ کرتا ہے تو ہم ان کے ایف بنائیں گے اور ان لینگویج کے یونین کے کورسپونڈ ایف اے بنانے کے لیے کچھ ڈسکشن کریں گے تھرو ایگزامپل پرٹیکولر ایگزامپلس کریں گے تاکہ آپ اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے میتھڈ کو بھی فالو کر سکیں تو اس ایگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں let R one equal to A plus B star B defines the language L one and the F A one be دکھایا جا رہا ہے آپ کو ایف اے ڈائگرام میں and R two two B B B equal A A A plus plus whole whole star star double into defines the language L two and F A two be وہ نیچے دکھایا جا رہا ہے یہاں آپ کو دو ریگولر ایکسپریشنس اور کورسپونڈ لینگویجز کو ہم نے اسی طرح سے ایل ون اور ایل ٹو کہہ دیا اور کورسپونڈنگ ایف اے کو ایف اے ون اور ایف اے ٹو کہہ دیا تو ہمیں دونوں ریگولرس کے ایف ایز گیون ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان لینگویجز کو پہچان چکے ہوں گے پہلی language language of strings ending in B ہے اور دوسری language language of strings containing double A ہے اور ان کے ایف ایز بھی اسی طرح ہم ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دو ایف ایز آپ کو سلائڈ پہ دکھائے گئے پہلے ایف اے کے لیے ہم نے X one X two label use کیا اور دوسرے ایف اے کے لیے Y one Y two Y three یہ لیبل یوز کیے یہ لیبل بڑے اہم ہیں جو ہمارے کورسپونڈنگ ریکوائرڈ ایف اے کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہی لیبل ہیلپ کریں گے اب جو میتھڈ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ریکوائرڈ ایف اے ہے اس میں ایکسپٹ ہونے والی اسٹینگ دیے گئے ایف اے میں ایکسیپٹ ہونے والی اسٹینگ کا یونین ہے اب یونین آف ٹو لینگویجز کی ڈیفینیشن ہے کہ L one union L two is the collection of strings either belonging to L one اور ایل ٹو اور بوتھ اسی کو سامنے رکھنا ہے تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ چونکہ یونین آف لینگویج کی بات کی جا رہی ہے تو جو ریکوائرڈ ایف اے کی انیشل اسٹیٹ ہے وہ ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں سے جو ایف اے ون کی انیشل اسٹیٹ کے لیے بھی کام کر سکے اور ایف اے ٹو کی انیشل اسٹیٹ کے لیے بھی کام کر سکے اور in other word the initial state of required F A should correspond to either initial state of F A one اور initial state of F A two اب اس کانسپٹ کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں let F A three be N F A corresponding to R one plus R two ہم نے ریکوائرڈ ایف اے کو ایف اے تھری کہہ دیا then the initial state of F A three must correspond to the initial state of F A one اور the initial state of F A two یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی since the language corresponding to R one plus R two is the union of corresponding languages L one and L two consist of strings belonging to L one اور ایل ٹو اور both therefore a final state of F A three must correspond to a final state of F A one اور ایف اے ٹو اور بوتھ میں نے final state of required F A کی بات کی تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ہی ہوگی since in general F A three will be different from both F A one and F A two یہ بات بھی اور سے سمجھ لیں کہ ان جنرل یہ نیا ایف اے باقی دیے گئے دونوں ایف اے سے مختلف ہوگا یہ سم ٹائم اٹ میں لینگویج از ایم ٹی اگر ایک لینگویج ایم ٹی ہو جائے تو ڈیفینیٹلی یہ اس کی یونین ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی لینگویج ہوگی اور اس طرح سے ریکوائرڈ ایف اے ان دونوں ایف اے میں سے کوئی ایک ایف اے ہو سکے گا تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ since in general F A three will be different from both F A one and F A two so the labels of states of F A three may be supposed to be Z one Z two Z three and so on where Z one is supposed to be the initial state since Z one correspond to the states X one اور Y one so there will be to transaction separately for each letter read at Z one عزیز طلبا ابھی ہم نے دیکھا کہ زیڈ ون کو ریکوائرڈ ایف ایک انیشل اسٹیٹ کرار دیا اور there are two possibilities for Z one it may be the initial state of F A one that is X one it may correspond to the initial state of F A two that is Y one اب دونوں ایف ایفیز میں لیٹر اے اور بی کی الگ الگ ٹرانزیکشن ایکس ون اور وائی ون پہ دکھائی دے رہی تھیں اب یہاں زیڈ ون پہ اے کے لیے دو پاسبلٹیز آئیں گی اور بی کے لیے دو پاسبلٹیز آئیں گی اے کی دو پاسبلٹیز میں سے ایک ایکس ون کے لیے دوسری وائی ون کے لیے اسی طرح سے زیڈ ون پر جب ہم وائی ون کی بات کرتے ہیں اور ایکس ون کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی الگ الگ ہمارے پاس بی کی دو ٹرانزیکشنز آئیں گی اس کو دیکھتے ہوئے چونکہ گیون ایف ایس کو یوز کرنا ہے اور ہم نے انیشل اسٹیٹ کو اسٹارٹ کر کے اے اور بی کی ٹرانزیکشن ڈٹرمن کرنی ہے تو اس کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں this process may be expressed in the following transition table for all possible states of F A three یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ڈائیگرامس کو دوبارہ بنا دیا گیا تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ انیشل اسٹیٹ جس کو ہم نے ایکس ون وائی ون کی پاسبلٹیز دی تھیں اور ایکس ون وائی ون کو سامنے رکھتے ہوئے اے اور بی کی الگ الگ ٹرانزیشنس ان ایف ایز کو دیکھتے ہوئے یہ ڈٹرمن کرنی ہے تو جیسے کہ ٹرانزیشن ٹیبل بنایا جاتا ہے یہاں صرف ایک کالم کے لیے ایک اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اور وہ زیڈ ون کے لیے نا Z one corresponds to X one Y one اور زیڈ ون انیشل اسٹیٹ بھی ہے چونکہ X one Y one initial states تھیں اور میں کہہ چکا تھا کہ ریکوائرڈ ایف اے کی initial state given F A کی انیشل اسٹیٹ کے کورسپونڈ ہوگی we have to determine the transaction for both A and B when we read these letter at Z one since Z one contains two possibilities X one and Y one so we have to determine both possibilities for A A کے لیے الگ الگ ہم ایکس ون اور وائی ون کی ٹرانزیکشن دیکھیں گے اور ایکس ون وائی ون کے اے کی ٹرانزیکشن ہم ڈائگرام سے دیکھ رہے ہیں ایف اے ون میں at X one will be still X one تو اس کے لیے ایک پاسبلٹی ایکس ون آ گئی اور اسی طرح ایف اے ٹو میں if you read A at Y one will be moving toward Y two تو ان دو اسٹیٹس کے لیے اے لیٹر ریڈ کرنے کی دو نئی اسٹیٹس آئیں جو ترتیب بار ایکس ون اور وائی ٹو ہو سکیں یعنی ایکس ون کے لیے ایکس ون اور وائی ون کے لیے وائی ٹو اب یہ نیا کمبینیشن ڈفرنٹ ہے ایکس ون وائی ون سے تو اس نئے کمبینیشن کو زیڈ ون نہیں کہہ سکتے تو اپنی آسانی کے لیے ہم نے ایک اور نئی اسٹیٹ کا نام دے دیا چونکہ ظاہر ہے ایف اے بنانا چاہ رہے ہیں انیشل اسٹیٹ پر اے ریڈ کرنا ہے they are two possibilities either will be staying they will be moving ٹوڈ some other state so we have seen here that X one Y two ٹلیٹ کین نوٹ بی سوز ٹو بی زیڈ ون تو اس کا نام ہم نے زیڈ ٹو رکھ دیا یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو پہلا کالم تھا اس میں ہم نے زیڈ ون کو پہلے کہا اور بعد میں جو آپ تین لائنیں دیکھ رہے ہیں کانگرنٹ کا نشان ہے یہ کورسپونڈنگ کا نشان ہے کہ Z one corresponds to X one Y one جبکہ بعد میں کالم اے کے لیے جو ہم نے لکھا ہے کمبینیشن وہ ایکس ون وائی ٹو پہلے لکھا ہے اور یہ کانگرنس کا نشان جو تین لائنوں والا ہے اس کو بعد میں لکھا ہے اور ظاہر ہے چونکہ X one Y two X one Y one سے ڈفرینٹ ہے اس پاسبلٹی کو زیڈ ون تصور نہیں کیا جا سکتا تو ڈیفینیٹلی زیڈ ون سے مختلف اگر کوئی اسٹیٹ آ سکتی تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ زیڈ ٹو کہہ سکتے ہیں اور اس لیے ہم نے اس کو زیڈ ٹو لکھ دیا the next target is where to go go we read B at Z one میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کو اے کی سمجھ آ چکی ہے کہ اے کے لیے ٹرانزیکشن کیسے ہم نے کیلکولیٹ کی تو آپ بی کے لیے بھی آن دا سیم لائن کر سکتے ہیں بہرحال میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ when we read B at Z one we have to include two possibilities as if we read B at either X one اور ایٹ وائی ون اب X one F A one میں ایگزٹ کرتا ہے Y one F A two میں ایگزٹ کرتا ہے دونوں کے لیے separately if you read B at X one we are to move to X two آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں تو ایکس ون کی ٹرانزیشن بی کے لیے ایکس ٹو آ گئی اور وائی ون کی ٹرانزیشن آپ دیکھ رہے ہیں when we read B at Y one will be still there تو وائی ون کی ٹرانزیشن وائی ون ہی ہوگی تو اس طرح سے اس ترتیب میں جو کمبینیشن بنا ایکس ون وائی ون پہ بی ریڈ کرنے کا ایکس ٹو وائی ون آ گیا جو ایکس ون وائی ون سے بھی مختلف ہے ایکس ون وائی ٹو سے بھی مختلف ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا لیبل چونکہ زیڈ میں ہی رکھیں گے ہم زیڈ سے ایکسپریس کر رہے تھے اس کو so this can neither be Z one nor Z two that is should be different from both Z one and Z two and the suggested label is Z three تو ہم اس کو زیڈ تھری کہہ سکیں گے تو اس کمبینیشن کو بھی ہم نے پہلے لکھا بعد میں کانگریس کا یا کورسپونڈنس کا میں نے نشان ڈالا ہے اور اس کے بعد زیڈ تھری لکھ دیا یہ رو کو جو ہم نے ابھی ڈیفائن کی کی ہے transition table for Z Z Z one one reading A اور بی ایٹ ہمیں دو موومنٹ ملی دونوں مختلف مل گئیں کہ زیڈ ون پر اگر اے آئے تو زیڈ ٹو کی طرف موو کرنا ہے زیڈ ون پر اگر بی آئے تو زیڈ تھری کی طرف موو کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب ظاہر ہے کہ ہم نے دو نئی اسٹیٹس انٹروڈیوس کرا دیں ہمیں ان دونوں اسٹیٹس کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹرانسن شو کرنا ضروری ہے عزیز طلبہ یہ بڑا اہم مرحلہ تھا اور میں چاہوں گا کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو نیا ایف اے ہے اس کی انیشل اسٹیٹ کا تعین کرنے کے بعد اس پر لیٹر وائز ٹرانزیشن کا کا ڈسیزن کرنا ضروری ہے اور وہ ڈیسیجن گیون ایف ایس کو سامنے رکھ کر ہی کیا جائے گا اور ہم نے ایسے ہی کیا کہ Z one which correspond to X one اور وائی ون ان دونوں ہی پاسبلٹیز کو باری باری اے اور بی کے لیے ہم نے سامنے رکھا اور ایف ایز کو دیکھتے ہوئے جو کمبینیشن ملے وہی ہم نے اے اور بی کے لیے لکھ دیے اور چونکہ یہ کمبینیشن زیڈ ون سے ڈفرنٹ تھے اس لیے ان نئی اسٹیٹس کا نام زیڈ ٹو اور زیڈ تھری ہو گیا تو اب تر اب تک جو ہم اسٹیٹس انٹروڈیوس کرا چکے زیڈ ون کے بعد وہ زیڈ ٹو اور زیڈ تھری تھی زیڈ ون کی دونوں ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو چکی ہیں اے اور بی کے لیے لیکن چونکہ یہ ایف اے ہے اور ایف اے میں ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیکشن کا شو کرنا ضروری ہے تو اب زیڈ ٹو اور زیڈ تھری کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیکشن کو اسی طرح کیلکولیٹ کریں گے جس طرح زیڈ ون کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کی اور ان کے لیے ایف اے ون اور ایف اے ٹو کو استعمال کرنا پڑے گا تو یہاں میں نے آپ کو دونوں ایف کو ایک ہی ڈائگرام میں دکھا کر ایک رو کو جنریٹ کرنا دکھا دیا اب باقی ٹرانزیشن پروسیس وائز آتی چلی جائیں گی اور ان کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اس ٹرانزیشن کا جو باقی پارٹ ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں old state new states after reading either A اور بی زیڈ ون کے لیے ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں میتھڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ان دونوں ڈائگرامس کو اپنے ذہن میں رکھیے اب Z two which corresponds to X one Y two اس کے لیے اے اور بی کی الگ الگ ٹرانزیشن ڈیٹرمن کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل میں کہ اے کے لیے جو کمبینیشن آئی وہ ہے یعنی if you read A at X one will be at X one if you read A at Y two will be moving toward Y three تو اس سیکوینس میں جو کمبینیشن ملا ایکس ون وائی تھری تھا اب ڈیفینیٹلی یہ پہلی اب تک انٹروڈیوس کی گئی اسٹیٹ سے مختلف ہے اس لیے اس کو ہم نے زیڈ فور سے ایکسپریس کر دیا سملرلی ہمیں بی کی ٹرانزیکشن بھی کیلکولیٹ کرنا ہے زیڈ ٹو کے لیے اسی طرح سے ایکس ون پر reading B will be moving toward X two آپ اس میں ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ کے کورسپونڈ ایکس ٹو آئے گا اور وائی ٹو کے کورسپونڈ وائی ون آئے گا کو یوز کر کے لکھ رہے ہیں اب ایکس ٹو وائی ون یہ وہی اسٹیٹ وہی کمبینیشن ہے جس کو ہم زیڈ تھری کہہ چکے تھے اس لیے ہم نے اس کو کورسپونڈ کیا زیڈ تھری سے عزیز طلبہ جب آپ کمبینیشن کے بعد اسٹیٹس کا تعین کریں بہت ضروری ہے کہ کسی اسٹیٹ کو ریپیٹ نہ کر دیں یعنی اگر اسٹیٹ وہ آ چکی ہے پہلے اور اس کا کوئی لیبل طے ہو چکا ہے تو وہی لیبل آپ دوبارہ دیں گے یہ نہیں کہ پہلے اس کو آپ نے زیڈ تھری کہہ دیا اب دوبارہ وہ کمبینیشن کہیں آ رہا ہے اب اس کا نام آپ زیڈ فائیو رکھ دیں تو یہ ایسا نہیں کرنا جو کمبینیشن آپ طے کر چکے ہیں اگر وہ ایگزٹ کرتا ہے وہی لیبل آپ اس کو دیں گے جیسا کہ زیڈ تھری کے لیے ہم نے کیا تو اب تک ہم نے تین اسٹیٹس انٹروڈیوس کرائی تھیں پچھلی کالم میں جو ہمارے پاس رو آیا تھا ٹرانزیکشن ٹیبل کی ایک رو آئی تھی اس میں ہم تین انٹروڈیوس کرا چکے تھے Z one Z two Z three اور زیڈ ٹو کی ٹرانزیشن میں ہم نے ایک زیڈ فور انٹروڈیوس کرا دیا زیڈ تھری آلریڈی ایگزٹ کرتا ہے تو یہ اسٹیٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ ایک اسٹیٹ پر ریپیٹیشن ختم ہو جائے گی اور جو ہی ریپیٹیشن ختم ہوگی will be not introducing any new state یہ پروسیس اسٹاپ ہو جائے گا اور اس طرح سے بننے والا یہ جو ٹرانزیشن ٹیبل ہے پھر اس کا ایک پروسیس ابھی رہ جائے گا کہ فائنل اسٹیٹ کا تعین کرنا باقی ہوگا اور پھر اس کی ٹرانزیشن ڈائگرام ہوگی پھر اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ واقعی ہماری ریکوائرڈ ایف اے بنا ہے یا نہیں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کمبینیشن آ رہے ہیں ان میں شروع میں ایکس کے لیبل آئیں گے چونکہ ایف اے ون کو آپ نے پہلے یوز کر دیا اور بعد میں وائز کے لیبل آئیں گے اب ایکس کی تعداد جو ہے وہ دو ہے X one X two and Ys are three Y one Y two Y three آپ سوچ کر بتائیں کہ کتنے کمبینیشن ہوئے مجھے امید ہے آپ نے سکس کمبینیشن کیلکولیٹ کر لیے ہوں گے ایکس ون کے لیے تھری یعنی X one Y one Y three تین کمبینیشن یہ مل جائیں گے X one Y one X one Y two X one Y three اور تین ہی کمبینیشن آپ کو ایکس ٹو کے مل سکتے ہیں X X X two two two two Y Y Y one three تو یہ چھ کمبینیشن بنتے ہیں لیکن جو پروسیس میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس میں ان چھ کی چھ کمبینیشن کی ٹرانزیکشن کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اکثر ایسا ہوگا یونین کے دوران آپ صرف زیڈ ون سے اسٹارٹ کریں گے اور جو کمبینیشن آہستہ آہستہ بنتے چلے جائیں گے انہیں کے لیے نئی ٹرانزیکشن ڈھونڈتے چلے جائیں گے ایک سٹیج پر یہ پروسیس سٹاپ ہو جائے گا hopefully number of states will less than the number of possible states جیسے کہ اس کیس میں پاسبل اسٹیٹ سکس ہو سکیں گی لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو پروسیس ہم نے اسٹارٹ کیا ہم نے زیڈ ون لیا اس کے بعد زیڈ ٹو آیا اور زیڈ تھری آیا یہ وہ کمبینیشن نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آٹومیٹک جنریٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے جنریٹ ہوتے ہوئے نمبر آف اسٹیٹس ریڈیوس ہو سکتی ہیں لیکن اس پروسیس میں ایک بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ جب کمبینیشن بنا رہے ہوں ان کے لیبل بڑی احتیاط سے کریں اور جب ان کمبینیشن کو ڈیٹرمن کریں وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ ایف اے دیکھ کر کریں آئیے مزید ڈسکشن کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں ہم نے زیڈ ٹو کی کمپلیٹ ٹرانزیشن اے اور بی کے لیے دیکھ لی اور اس دوران ایک نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس ہو گئی زیڈ فور اب ظاہر ہے کہ زیڈ ٹو کے بعد زیڈ تھری کی باری ہے ہم نے Z three which corresponds to X two Y one ان کی دونوں الگ الگ ٹرانزیکشن اے اور بی کی کیلکولیٹ کر لیں ایکس ٹو وائی ون کے اے کے لیے جو کمبینیشن آیا that's X one Y two جو وہی ہے جو زیڈ ٹو تھا اس لیے ہم نے اس کو زیڈ ٹو ہی لکھ دیا اور ایکس ٹو وائی ون کی کمبینیشن uh, اس کی ٹرانزیشن کے لیے جو کمبینیشن آ رہا ہے وین وی ریڈ بی وہ ایکس ٹو وائی ون ہی ہے یعنی زیڈ تھری ہی ہے تو اس طرح سے z3 تھری دونوں ٹرانزیشن اے اور بی کیلکولیٹ کر لیں اور اس دوران کوئی نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس نہیں ہوئی but still we have Z four اور Z four corresponds to X one Y three یہاں میں بتاتا چلوں کہ آپ پلس سائن دیکھ رہے ہیں اس کا تعین اس کی جسٹیفکیشن میں اینڈ پر بتاؤں گا کہ زیڈ تھری اور زیڈ فور پر پلس کیوں لگایا گیا یہ فائنل اسٹیٹ کی انڈیکیشن ہے اس کی ریزن بعد میں بتائی جائے گی تو Z which correspond to X one Y three اس کے لیے ہم نے دونوں لیٹرز کی ٹرانزیشن کیلکولیٹ کرنا تھی ٹرانزیشن کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں جو کمبینیشن آپ کو اے کے لیے ملا وہ ایکس ون وائی تھری آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور X one Y three is no more different from Z four ہم نے اس کو زیڈ فور کہہ دیا اور اسی طرح سے بی کے لیے اس کمبینیشن کی جو ٹرانزیشن کمبینیشن آ رہا ہے وہ ایکس ٹو وائی تھری ہے three is now new combination so must have new name اس کا نیا نام ہونا چاہیے وہ ہم نے زیڈ فائیو کر دیا تو اس دوران ہمیں ایک نئی اسٹیٹ زیڈ فائیو مل گئی ہم ڈفرنٹ اسٹیٹس کا سلسلہ انٹروڈیوس کرنے کا جاری کیے ہوئے ہیں میتھڈ بڑا آسان ہے ہم نے زیڈ ون سے اسٹارٹ کیا جو ایکس ون وائی ون کے کورسپونڈ تھا ایکس ون وائی ون دونوں ایف ایز میں آپ کو پتا تھے آپ کو ان کی آگے ٹرانزیکشن بھی پتا تھی اور اے اور بی کے لیے ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور جب بھی کوئی نیا کمبینیشن آیا اس کا نیا نام رکھ دیا تو اب تک ہم Z one Z two Z three Z four states کی ٹرانزیشن دیکھ چکے ہیں اس دوران ایک نئی ٹرانزیشن جنریٹ ہو گئی جس کا نام ہم نے زیڈ فائیو رکھا اب زیڈ فائیو کے لیے بھی ٹرانزیشن کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے آئیے اس ٹرانزیشن کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں five which corresponds to X two Y three if you read A at Z five the combination of transition becomes X one Y three یہ کمبنیشن اسٹیٹ سیک ہے جو ٹرانزیشن سے ملا ہے ایکس ون وائی تھری ہم پہلے بھی انٹروڈیوس کرا چکے ہیں اس کا نام زیڈ فور تھا اس لیے ہم نے اس کو زیڈ فور رکھا اسی طرح سے if you read B at Z five which corresponds to X two Y three will be getting a combination of states X two Y three اب X two Y three is the same as Z five ہم نے اس کو زیڈ فائیو کہہ دیا اس طرح سے کوئی نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس نہ ہو سکی ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا اسٹیٹس انٹروڈیوس کرانے کا اور کسی نہ کسی اسٹیج پر کوئی نہ کوئی نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس ہو جاتی تھی اس دفعہ ہم نے دیکھا زیڈ فائیو کی ٹرانزیکشن کیلکولیٹ کرنے کے دوران کوئی نئی اسٹیٹ انٹروڈیوس نہ ہو سکی اس لیے ہمارا یہ پروسیس یہاں اسٹاپ ہو گیا تو اب تک جتنی اسٹیٹس ہم بنا چکے ایف اے ون اور ایف اے ٹو کی اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ٹوٹل فائیو ہے جبکہ کمبینیشن میں نے آپ کو جو بتایا تھے وہ سکس تھے تو اس پروسیس میں ہمیں ایک اسٹیٹ کا فائدہ ہو گیا یعنی ایک کم اسٹیٹ کا ایف اے ہم بنا سکیں گے لیبر بھی کم ہو گئی لیکن احتیاط زیادہ چاہیے اس پروسیس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے اکثر اسٹوڈینٹس ایک ہی اسٹیٹ کے کئی نام دیتے چلے جاتے ہیں اور وہ سکس سے بھی زیادہ بن جاتی ہیں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے اسٹوڈینٹس کی طرف سے آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا تو ایک میتھڈ تو یہ ہے لیکن ابھی بھی یہ ٹرانزیشن ٹیبل کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ ہمیں ٹرانزیشن کی انیشل اسٹیٹس کو تو ہم بتا چکے شروع میں وہ زیڈ ون تھا تو وچ اسٹیٹ اور states will be the final state اس کی بات باقی ہے تو وہ دیکھنے سے پہلے میں یہ بتا چلوں اس کا لاجک سمجھا دوں کہ بیسیکلی جو required F A language accept کر رہا ہے this is the language union of two language accept by the corresponding F اب یونین کا مطلب یہ belonging to to L L one or or both اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی کمبینیشن ایسا ہو جو ایف اے ون کی فائنل اسٹیٹ کی طرف آ رہا ہو یا ایف اے ٹو کی فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہو کمبنیشن میں شامل ہو یا دونوں ہی اس میں آ رہے ہوں تو وہ فائنل اسٹیٹ ہونا ضروری ہے یہ ایک بڑا سمپل سا لاجک ہے جس کو یاد رکھنے کی کوئی مسئلہ نہیں چونکہ یونین کی strings belong to either L one or L two or both so the state from the required F A should or must with the final state if it corresponds to either final state of F A one or F A two or both بڑا آسان سا طریقہ ہو گیا اسی کو ہم اپلائی کریں گے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فائنل اسٹیٹس کا تعین کیا جا سکے گا اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ جو Z2 ٹو ہے this is just non final state نا this is initial non final Z three is final اس کے فائنل ہونے کی وجہ ایکس ٹو کا شامل ہونا ہے Z4 فور از فائنل اس میں Y3 تھری آ رہا ہے جو ایف اے ٹو کی فائنل اسٹیٹ ہے زیڈ فائیو از فائنل اس میں ایکس ٹو اور وائی تھری دونوں آ رہے ہیں یہ دونوں ہی ایف اے ون اور ایف اے ٹو باری باری ان کی فائنل اسٹیٹس ہیں ہم نے ان کو فائنل اسٹیٹس کر دیا ابھی یہ صرف ٹرانزیشن ٹیبل ہے ہمیں اس کی ٹرانزیشن ڈائگرام بھی دیکھنا ہے آئیے نیکسٹ سلائڈ پر چلتے ہیں جب آپ کو ٹرانزیشن ٹیبل مل جائے کسی ایف اے کا تو اس کی ٹرانزیشن ٹیبل کو اس ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھ کر اس کی ڈائگرام بنائی جا سکتی ہے اور ڈائگرام بناتے ہوئے بہت سی پاسبلٹیز ہوتی ہیں بہت سی آپشنز ہوتی ہیں usually start from initial state from left side left side سے آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ون ہم نے لیا زیڈ ٹو کو اوپر لے لیا اور اسی طرح زیڈ تھری فور اور فائیو آپ کی آپشن اس سے مختلف ہو سکتی ہے بار یہ ٹرانزیشن جو نظر آ رہی ہیں یہ ٹیبل کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں جو اسٹیٹ فائنل تھیں اس ٹیبل میں وہ یہاں بھی فائنل کر دی گئیں اور جو انیشیل تھی وہ تو ایک ہی ہوتی ہے وہ یہاں انیشل کر دی گئی انیشل فائنل نہیں تھی اس لیے یہاں بھی فائنل نہیں ہے باقی سارے کے سارے لیبل وہی ہیں جو ٹرانزیشن ٹیبل کو سامنے دیکھ کر بنائے گئے نو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کی ریگولر ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں it's very simple regular expression corresponding to above F A میں بی ان دونوں کا سم کر دیں کیونکہ ہم نے سمی کے لیے ایف اے بنایا تھا وہی کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشن ہوگی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے عزیز طلبہ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں examples of T G to R E ہم نے لاسٹ ٹائم میتھڈ بتایا تھا کہ ٹی جی سے آر ای e کس طرح لکھا جاتا ہے اس کی مزید ایگزامپلز آج ہم نے دیکھیں اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل جو ڈسکس کی گئی وہ ایون ایون لینگویج کے ٹی جی سے اس ریگولر ریگروسپیکشن بنانا تھی اور وہاں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ اس کے لیے ایک اور میتھڈ بھی لگا سکتے ہیں ایک انیشل اور وہی فائنل اور ایک لوپ کے ذریعے ریگروسپیکشن لکھی جا سکتی ہے اس کے بعد ہم نے کلینس تھرم پارٹ تھری کی بات کی اور اس کی اس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ if a language can be express by expression it can also be accept by certain F A اور سلسلے میں ہم نے کہا کہ ریگولر اسپیشن بہت سمپل بھی ہو سکتی ہیں ان کے ایف اے بنانا کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم نے سمپل ریگولر اسپیشن کے لیے ایف اے بنانے کی ایگزامپل بھی دیکھی پھر بعد میں ایک میتھڈ ڈسکس کیا ان جرنل کہ اگر کوئی بھی ریگولر سپیشن دے دی جائے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسمال سمپل ریگولر اسپیشنز میں ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر regular expression different regular expression کا سام کینکیٹینیشن اور کلوئر کی شکل میں لکھی جا سکتی ہے اگر ہم کوئی میتھڈ ایسا ڈیولپ کر لیں جو ریگولر اسپیشن کے سام کنکیٹینیشن اور کلوجر کے لیے ایف ایز بنا سکے ان کے کورسپونڈنگ ایف ایز کے مطابق تو ہم ایسا کر سکیں گے عزیز طلبہ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ